اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے اور جو ایزا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے اللہ پر بھروسہ کیے رہیں اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا